ایک اعتراض ختم تو دوسرا دوسرا ختم تو تیسرا تیسرا نہیں تو چوتھا یہ لوگ بزدل ہیں اور ان کی بزدلی کی نشانی یہ کہ یہ جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ان کی بزدلی کم خطرناک نہیں ہے منافقت کے قریب قریب پہنچی ہوئی اللہ معاف کرے مدینہ کے منافقین جب جہاد کے بہانے گھڑتے تھے ان بیوتنا اورا جانے کے لیے تیار ہیں پیچھے گھر کا مسئلہ ہے کوئی کہتا تھا لا تنفروا فی الحر جانے کے لیے تیار ہیں مگر گرمی لگ رہی ہے موسم ٹھنڈا ہوتا تو ہم ضرور چلے جاتے کوئی کہتا لو نعلم قتال لتبعناکم اگر لڑائی کا پتہ ہوتا کہ صحیح لڑائی ہونی ہے تو ہم چلے جاتے لڑائی ہو ہی نہیں رہی کبھی کہتے کہ پچھلی دفعہ تو ہمیں لے نہیں گئے تھے اب ہمیں لے جاتے ہو اللہ ہاں، یہ منافق سچے ہیں یا جھوٹے ہیں اللہ نے کہا جھوٹے ہیں اللہ کیا دلیل ہے ان کے جھوٹا ہونے کی فرمایا ولو اراد الخروجا لا عدا اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تیاری باندھ کے رکھتے مگر یہ تو تیاری بھی نہیں باندھ رہے اوپر اوپر سے اعتراضات کر رہے ہیں ملا کن کری اللہ بیاسہم اللہ نے ناپسند کیا کہ ان منافقوں کو میدان جنگ میں لے جائے فثبتہم انہیں زمین سے چپکا کے کا قلع اردو مال قائدین جاؤ زنانیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ